السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمد نسلی على رسول کریم اما بعد آج کا سبق سن لیجئے سبق نمبر فائیو سکس ایٹ خوب دھیان سے سننے والے کو ہی اللہ تعالی ہدایت دیتا ہے دھیان سے سنیے آج کا سبق رمضان کے متعلق دے رہا ہوں اور یہ رمضان کے متعلق پہلا سبق ہے کہ عام طور سے رمضان کے مہینے میں آدمی تہجد میں تو اٹھتا ہی اٹھتا ہے سحری کھانے کے لیے حدیث شریف میں آتا ہے کہ جو آدمی تہجد میں اٹھے اور یہ کلمات پڑھ لے یہ کلمات دھیان سے سنیے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد كل شيء قدير سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله اتنا پڑھنا ہے اس کے بعد آپ اپنی زبان میں کہہ دیجئے عربی میں کہہ دیجئے اللہ مغفر لی یا اردو میں کہہ دیجئے اے اللہ مجھے معاف کر دے یا کوئی اور دعا مانگیے وضو کیجئے نماز پڑھیے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو دعا مانگے گا اللہ تعالی اس کی دعا قبول کرے گا اور نماز پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ اس کا نماز کا پڑھنا قبول کرے گا یہ حدیث بخاری شریف میں ہے اس لیے شہری کھانے کے لیے تو اٹھنا ہی اٹھنا ہے یہ دعا یاد کر لیجئے بچوں سے بھی یاد کروا لیجئے اچھا یہ خالی رمضان کے مہینے کے لیے نہیں ہے یہ تو سال بھر تحجد کے لیے دعا ہے لیکن رمضان کے مہینے میں میں اس لیے شروع کر رہا ہوں کہ سال بھر تو آدمی کو غفلت رہتی ہے کبھی اٹھا کبھی نہ اٹھا لیکن رمضان کے مہینے میں تو آدمی اٹھتا ہی اٹھتا ہے اس لیے یہ دعا یاد کر لیجئے اور امیجز اگر بنانی ہو کہ کوئی امیجز بنائے تو جب تک میں اسے کنفرم نہ کروں آگے نہ بڑھائیں اچھا تو یہ ہے کہ امیجز نہ بنائیں آپ اچھا یہ ہے کیوں کہ وہ غلطیاں کرتے ہیں میرے پاس وقت نہیں ہوتا اسے سدھارنے کا اور مجھے امیجز بنانا آتا نہیں ہے بس یہ دعا میں نے آسان جملے میں کہہ دیے یاد کر لیجئے بیوی سے یاد کروا دیجئے بچوں کو یاد کروا دیجئے دو راتوں میں آپ کو یہ دعا یاد ہو جائے گی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ تحجد پڑھنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے اب روزانہ میں رمضان کے متعلق سبق دوں گا انشاءاللہ اور ابتدا کر رہا ہوں تحجد سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو تحجد پڑھنے کے توفیق عطا فرمائے ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا اور پوری امت کو بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین